نحمد نسلم نسلم علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکم خواتین حضرات کیو ٹائم اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے بڑا لطیف واقعہ ناظرین آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس کس انداز سے ہمیں نظر آتی ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد بو سفیان حدیبیہ کے زمانے میں مدینہ تشریف لائے کیونکہ بعد میں اسلام قبول کر چکے تھے ایمان لا چکے تھے لیکن اس سے پہلے کی صورت حال کچھ اور تھی تو اس صورت کے اندر ایک بیٹی نے اپنے مشرق باپ کا کس طرح سے استقبال کیا ہوگا یا کس انداز سے ان سے گفتگو کی ہوگی ناظرین ان جملوں میں غور فرمائیے کہ آنے کے بعد جیسے ہی بو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے لگا تو اس وقت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً بستر کو پلٹ دیا اور پلٹ کر یہ فرمایا کہ کسی کافر کو کسی مشرق کو کسی ناپاک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی کسی بھی قسم کی اجازت نہیں مل سکتی اب ناظرین بات ذہن میں رہے کہ اس وقت بو سفیان کو بہت زیادہ برا لگا بہت زیادہ محبت کو اپنے باپ کی عظمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت پر قربان کر دیا آئیے تمام لوگ مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا علیہ و صحاب و بارک وسلم وسلم علیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور ابتدا کرتے ہیں اس پروگرام کی دیکھیں یورپ اسپیشل کے پہلے کالر کون ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں یو جی ایس اے سے بول رہی ہوں امریکہ کی کس شہر سے بات کر رہی ہیں بہن کنٹکی سے جی فرمائیے یہ میرے دو خواب ہیں پہلا یہ ہے کہ کچھ بلکہ دو تین ہفتے شاید ہو گئے تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک کوئی پہاڑ ہے ارد گرد میرے بالکل پہاڑ ہے چکنی مٹی ہوتی ہے اور گیلی گیلی جیسے ہوتی ہے اور میں اس کے بیچ میں بیٹھی ہوں تھوڑی سی جگہ خالی میں ہوں سامنے جیسے ٹی وی کوئی لگا ہوا ہے اور میں نا ہمارے کوئی ملنے والی ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور میں سن رہی ہوں نا تلاوت تو ان کے پاس پیپر پڑے ہوئے ہیں اور پاس رکھی ہیں اور وہ پڑھتی جاتی ہیں پھر وہ ختم کرتی ہوں قرآن تو میں انہیں فون کرتی ہوں میسج چھوڑتی ہوں اسی طرح کہ جی آپ نے اچھا پڑھا اس میں پھر مجھے بندہ کوئی نظر نہیں آتا وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی تلاوت سنتی ہوں اس کے بعد ایک اور پڑھتا ہے اس کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے تو میں کہتی ہوں اس کی آواز کتنی اچھی ہے بہت پیاری تلاوت کر رہا ہے تو اتنے میں اسی طرح دیکھتی ہوں پھر میرے پاس دو قرآن ہوتے ہیں ایک کھولتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں اس میں یہ والا میں نہیں پڑھ رہی میں دوسرے میں سے پڑھ رہی ہوتی ہوں میں دوسرا کھولتی ہوں تو اس کا جو <clears throat> تقریباً جتنا آج کل میں پڑھ رہی ہوں نا نویں یا دسویں پارے پہ نویں پہ تھی تو تقریباً اتنی پیج ایک سائڈ پہ کر کے کہتی ہوں میں اتنا پڑھ چکی ہوں اور باقی جو ہے وہ میں نے نہیں پڑھا ہوا تو بس ایک یہ خواب تھا اور ایک خواب اور ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا پہلے مجھے خواب آیا کہ میری جو خواب دن کو نماز پڑھ کے لیتی تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری جو خالہ ہے سبھی خالہ ہیں وہ آتی ہیں خواب میں مجھے فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں پتا رہوں میں نا میری جو مجھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نا جگہ مل گئی ہے تو بڑی خوش ہوتی ہوں وہ مجھے بتاتی ہوں اور میں بہت خوش ہوتی ہوں اور اسی طرح خوشی کے مارے میری آنکھ کھل جاتی ہے اچھا تو جو خالہ ہے وہ حیات ہے نہیں نہیں فوت ہو چکی ہیں فوت ہو چکی ہیں ٹھیک ہے جی،, جی میری بہن میں میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو پہلے خواب کے اعتبار سے کہ جو پہاڑ آپ نے دیکھے تو پہاڑوں کو دیکھ کے کوئی خوف محسوس تو نہیں ہوا آپ کو نہیں خوف نہیں میں اندر آرام سے بیٹھی ہوتی مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی یہ مجھے پتا ہے ایک گرد بالکل پہاڑ سے اور تھوڑی سی جگہ تو میں آرام سے بیٹھی قرآن سن رہی ہوں اور اس طرح آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں امریکہ سے کال کی اور دیکھیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید اور سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی محمد وعلی علی محمد یو ایس اے سے بہن نے یہ پوچھا کہ دو تین ہفتے قبل یہ خواب انہوں نے دیکھا کہ آس پاس جو ہے وہ پہاڑ ہیں اور کوئی خاتون وہاں بیٹھی ہیں درمیان میں اور قرآن پاک پڑھ رہی ہیں ان کے پاس یہ بھی وہاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں ان کا قرآن سنتی ہیں اس کے بعد منظر تبدیل ہوتا ہے دو قرآن ان کے پاس سے یہ کہتی ہے میں یہ نہیں بلکہ یہ پڑھوں گی اور وہاں سے حقیقت میں ان یہ قرآن پاک پڑھتی ہیں اور ایک مقام تک انہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے تو اب یہ خواب میں وہیں سے شروع کرتی ہیں کہ پچھلا تو میں پڑھ چکی ہیں اب میں یہاں سے شروع کروں گی اور پھر یہ خواب سے یعنی یوں سے بیدار ہو جاتی ہیں یہ خواب ختم ہو جاتا ہے دیکھیں آس پاس پہاڑ کا ہونا یہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے نشیب و افراد ہیں لیکن اب قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا کیونکہ یہ حقیقت ابھی قرآن پاک پڑھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنے مسائل و علام جتنی پریشانی زندگی میں نشیب و افراد آتے ہیں تو قرآن پاک جو آپ پڑھ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل و اعلام کو آپ تک آنے نہیں دیتا بلکہ جتنی بھی پریشانیاں جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ قبل از وقت ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کو نجات عطا فرماتا ہے بس اسی کی کنٹینیوٹی رکھیں قرآن پاک کو پڑھنا اس کی تلاوت کرنا نہ چھوڑیں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ان کی یہ خالہ جو مرحوا ہو چکی ہیں فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ سلاط والسلام کے برابر جگہ ملی ہے دیکھیں جو عاشق کی عاشقہ خاتون ہوں یا عاشق شخص ہو جو نبی کریم علیہ اصلاط اسلام سے محبت کرتا ہو اور اس کی تمنا ہو کہ جب وہ مرے تو اسے مدینے کی مٹی نصیب ہو ہاں۔ تو علماء ہاں۔ یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس بات کی استطاعت رکھے کہ وہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں مرنے کی تمنا کرے ہاں۔ تو اب ایک عاشق شخص سے ایک عاشق کا خاتون ہے ان کی یہ تمنا ہے کہ جی جب میں مروں تو مجھے مدینے کی مٹی نصیب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمنا پوری فرماتا ہے اس کی تمنا رہ گا نہیں جاتی بلکہ از انتقال اسے وہیں پر منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی تمنا ہوتی ہے ان کی خالہ کے اعتبار سے یہی تعبیر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی خالہ پر کرم فرمایا جو ان کی تمنا تھی نبی کریم علیہ السلام کے اعتبار سے وہ تمنا ان کی پوری ہوئی ماشاء اللہ شامل کرتے ہیں جناب اپنے لیے کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سر میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے جیسے میری ریل پہ ٹوٹ چکی ہے تو میں نے خواب میں میں نے اپنے دوست کو کہا رمضان میں جانا اچھا۔ نہیں احتکاس میں بیٹھے تھے کہ میرے لیے دعا کرنا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں میں مسجد میں گیا انہیں کے پاس دوستوں کے پاس والوں کے پاس ان سے میں نے کہا کہ آپ نے میرے لیے دعا کری تو انہوں نے کہا میں نے تمہارے لیے دعا تو ٹیلی ٹیلیویژن کی آواز کو بند کریں اور اس کے بعد دوبارہ اپنے خواب کو بیان کریں اچھا واپس بتاؤں جناب میں نے خواب میں پاؤں کی ابھی دوستوں جیل ٹوٹ چکی ہے تو میں نے خواب میں دیکھا میں نے اپنے دوستوں کو دعا کے لیے کہا تھا تو میں نے دعا کے لیے کہا تھا کہ میں مسجد میں گیا خواب میں یہ نگرا لگڑا گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے آپ نے دعا کی تو انہوں نے میں آپ کے لیے دعا کی اور آپ کے لیے دعا سے بھی کروائی کروائیے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو کیونکہ میں خوش ہوا اور میں آ گیا ہاں، ہاں۔ اور یہ دو مہینے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا یہ بتائیے کہ آپ کا پاؤں ٹھیک ہو چکا ہے نہیں پاؤں ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں جی ہاں جی میرے دو خواب ہیں ہاں، ہاں۔ ایک بھائی جان خواب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں نا گھر کی دہلیز کے نیچے سے نا سانپ بہت بڑے بڑے آتے ہیں اچھا۔ اتنے بڑے بڑے اور وہ ان کو دہلیز میں سے نا سوراخ کر کے میرا بھائی بڑا جو ہے نا وہ ادھر سے نا ان کو اندر آنے دیتا ہے بھائی کھڑا کرتی اچھا یہ بتائیے یہ بتائیں کہ کوئی پریشانیاں وغیرہ تو نہیں ہیں بھائی جان پریشانیوں میں تو شاید ہمارا گھر دیکھ لیا میں آج سے تقریباً سال پہلے بھی میں جنید بھائی استخارہ پروگرام کرتی تھی اس میں بھی کال کی تھی کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں ڈھائی تین لاکھ ریال کا ہمارا خسارہ یہ کہ کیا میرڈ ہیں ہاں جی میرڈ ہوں میرے ماشاء اللہ تین بچے ہیں اور آپ کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہاں جی الحمد للہ ٹھیک ہے اچھا اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور دوسرا خواب میرا یہ کہ میں تقریباً پانچ سال سے یہ خواب دیکھ رہی ہوں کہ میں اپنی خالہ کے گھر جاتی ہوں لاہور میں جو رہتی ہیں تو ان کے گھر کے پاس میں جاتی ہوں جب تو میں ادھر رہتی نہیں میں کہتی ہوں نہیں میں نے تو داتا صاحب جانا ہے درگاہ اچھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم گئے ادھر ہی میں نے کہا نہیں آپ میرے گھر والے سب ادھر ہی رہتے ہیں اچھا۔ تو میں خود ہی آ جاتی ہوں اور دربار کے اندر بھی چلی جاتی ہوں اور جب میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہوں تو میں ادھر باہر دروازے پہ ہی ہوتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے حقیقت میں جب میں اپنا پارٹی کی حالت میں ہوتی ہوں ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے سعودیوں سے ہمیں کال کی جی مفتی صاحب اس سے پہلے یہ خواب پوچھا گیا کہ حقیقت میں ان کے پاؤں کی ہڈی بھائی کی ٹوٹی ہوئی ہے تو انہوں نے خواب میں اور دوستوں کے لیے دعا کے لیے کہا تھا دوستوں سے اب خواب میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں گئے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے لیے دعا کروائی یا نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے دیکھیں ان کا وہاں پر جانا رمضان میں اور ان سے دعا کی درخواست کرنا تو یہ ایک ایسا منظر تھا جو ان کے دل و دماغ میں جو ہے محفوظ ہو چکا ہے اب انہوں نے خواب کی صورت میں وہ دیکھا ہے جا کر اسی طرح دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کی یا نہیں کی تو اس کی بظاہر کوئی تعبیر نہیں ہے لیکن اتنی ضرور ایڈوائز دوں گا انہیں کہ پریشان نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اپنے دوستوں سے دعا کرواتے رہیں بلکہ اپنے والدین سے دعا کروائیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا جو یہ معاملہ ہے ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ جی شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم ہلو گنیش بھائی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں اکثر ایک خواب دیکھتی ہوں کہ میں یا تو بہت اونچائی پہ جا رہی ہوں یا نیچے نیچائی سائڈ پہ جا رہی ہوں اچھا۔ میں نے ابھی رات کو پھر ایک خواب دیکھا کہ میں ایکچولی میرڈ ہوں میرا ایک بیٹا بھی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک جگہ پہ گئی ہوں اور جہاں پہ میوزیم بھی ہے اور ایسے تو میں دیکھی کہ وہاں جب ہم جا رہے ہیں تو میں خواب میں دیکھتی کہ بہت جیسے وران جگہ ہے جیسے ڈیزرٹ وغیرہ ہے تو ویسے ہے اور میں جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے راستے سے جس راستے سے ہمیں واپس آنا ہے وہ سب خدا ہوا ہے اور بند ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے سیڑھیوں سے آپ کو نیچے جانا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے آپ کو چڑھائی پہ جانا ہے اور مطلب آپ گاڑی سے بھی جا سکتے لیکن ڈینجرس ہے تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی نہیں وہ گاڑی سے نہیں جائیں گے مجھے ڈر لگ رہا ہے بچے کو کچھ ہو رہے تو میں بچے کو لے کے بہت ہوتا ہے سیڑھیوں سے نیچے چڑھتی ہوں اور پھر میں ان کو کہتی ہوں آپ گاڑی لے کے آ جاؤ مطلب وہ ایسی سیڑھی تھی خطرناک نہیں تھی بڑی مشکل سے نیچے اترتی ہوں اس کے بعد آگے چل کے پھر میں وہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ جیسے وین میں بیٹھ کے اوپر کی سروس کو جا رہے ہیں تو میں بتوں بتائیں گی تو میں بھی اس میں ڈرتے سے بیٹھ کے اپنے بچے کے ساتھ اوپر مطلب گاڑی میں جاتی ہوں لیکن مطلب میں آنکھیں بند کر کے میں مطلب میں بہت مشکل سے اور گاڑی جب جا رہی ہوتی میں کہتی ہوں کہ میں نہیں دیکھتی ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن میں اوپر پہنچ جاتی ہوں ایسے خواب میں اکثر دیکھتی ہوں اچھا، سے بات کر رہی ہوں جی میں بینکنگ سے بات کر رہی ہوں کہاں سے بینکنگ سے یورپ سے سے بات کر رہی ہوں اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ پریشان تو نہیں رہتی رہتی لیکن اتنی بھی پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا السلام علیکم ہلو ہاں جی السلام علیکم ہلو شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی جی جی سر سعودی سے نے یہ خواب بیان کیا ہے کہ گھر کی دہلیز کے نیچے سے سانپ چھوٹے چھوٹے سانپ آ رہے ہیں اور ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ انہیں جگہ بنا کر اندر آنے دے رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ گھر کی دہلیز جو ہوتی ہے یعنی کوئی شخص اگر گھر میں آنا چاہے تو دہلیز پار کر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر کے اندر آ گیا تو گھر کی دہلیز ہوتی ہے وہ ایک طرح سے حفاظت سے تعبیر کی جاتی ہے یعنی یہاں پہ ان کے شوہر کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں کہ ان کے جو شوہر ہے وہ ایک طرح سے بیوی کا محافظ ہوتا ہے تو ان کے شوہر کے کچھ دشمن ہیں جو ان کے شوہر کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر بات ایک عجیب اشنبی کی یہ ہے کہ ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ جگہ بنا کر اندر آنے دے رہا ہے تو تو بڑا بھائی انجانے میں ہو سکتا ہے کہ انجانے میں کچھ ان کے شوہر کے دشمن ہوں کہ جنہیں جو ان کے بڑے بھائی کے دوست ہوں اور انجانے میں یہ معاملہ ہو رہا ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنے بڑے بھائی کو سمجھائیں اور ان کے بڑے بھائی اگر سن رہے ہوں تو اپنے دوستوں سے احتیاط کریں اور ان کے ساتھ دوستیاں نہ نبھائیں کیونکہ وہ ان کے شوہر کے دشمن ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا خواب نے بیان کیا کہ لاہور میں یہ اپنی خالہ کے گھر جاتی ہیں وہاں کہتی ہیں کہ مجھے داتا صاحب کے مزار پر جانا ہے اور حقیقت میں بھی خالہ کے گھر وہیں پر ہیں اور یہ پھر داتا صاحب کے مزار پر جاتی ہیں انہیں یہاں پر یہ تلقین کی جا رہی ہے کیونکہ مسلمان بڑا خوش قسمت ہے اگر وہ کسی غلط راستے کی طرف گامزن ہوتا ہے یا مسائل و علام میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ قبار تعالیٰ کی اجازت سے خواب میں سے انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ کرو تو ہو جائے گا اب انہیں خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کبارک مطالعہ کے اولیاء کاملین کے واسطے سے سے دعا کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان نفوس خدشیہ کا وسیلہ پیش کریں تو انشاءاللہ ان کے جتنے بھی مسائل و علام سب ختم ہو جائے انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب اپنے کالر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے یعنی مفتی صاحب کی بہت بہت سلام وعلیکم السلام ہاں، میرے دو خواب ہیں بہت مختصر جی جی اور یہ دونوں میری والدہ کے ہیں دراصل خواب یہ ہیں کہ میری والدہ اکثر اپنے خواب میں یہ ہرے جو پرندے ہوتے ہیں ان کو بہت دیکھتی ہیں اور ایک دم صحت یاب جی۔ یہ پوچھنا تھا کہ پرندوں کو دیکھنا کیسا ہے اور دوسرا یہ خواب ہے کہ میرے آپ کی کال شاید ڈراپ ہو گئی لازم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سفید ابو تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی میری تین خوابیں ہیں جناب جی، ان کی پہلی خواب کیا میں تو میں سویا ہوا ہوں تو میری میں دیکھتا ہوں کہ میری دائیں جانب خبشی آدمی کھڑا لمبا سا تو وہ مجھے کہتا ہے پڑھو تم بھی تو وہ سورت اوبا باقی باہری آیتوں میں سے ہے نقاب جاؤ کم تو وہ پڑھتے ہیں تو میں ان کے پیچھے پیچھے پڑھتا ہوں تو یہ یہاں پہ کافت ختم ہو جاتی ہے میری نیند کھل جاتی ہے تو دوسری خواب ہے کہ میں جا رہا ہوں تو دو کتے ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا جو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ میرے دل سے بڑا پیار کرتے ہیں مشہور یہ تو میرے کپڑے خراب کر دیں گے پیر وہ میرے ساتھ آ جاتے ہیں تو بڑا کتا جو ہے نا وہ سامنے بیٹھ کے نا مجھے آیا جیسے حضور پاک کی شان میں گستاخی کی اس نے کی ہے اچھا تو میں بیلٹ پکڑ کے اس کو خوب مارتا ہوں تو میں کہتا ہوں خبردار آئندہ سے تو نے یہ اگر حرکت کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو یہ دوسری خواب تھی پھر میری نیند کھل جاتی ہے اور یہ میں آج میں نے جو لاسٹ نائٹ ہے وہ دیکھی ہے کہ میں ایک فیکٹری ہے جہاں پہ یہ کھانے کے چولہے بنتے ہیں اچھا تو میں ان چولہوں کی فیکٹری میں جاتا ہوں پہلے تو وہ مالک مجھے اندر نہیں آنے دیتا کہ نہیں نہیں تم میں ہم تمہیں نہیں دکھائیں گے یہ چولہے تو وہ پھر میں جب اسے اقرار کرتا ہوں مجھے کہتا آ جاؤ پھر وہ مجھے سارے ڈپارٹمنٹ دکھاتا ہے بھائی اس طرح چولہا بنتا ہے اس طرح یہ ہوتا ہے وہ سارے چولہے وغیرہ دکھاتا ہے تو پھر میری خواب جو ہے نا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں تو لاہور سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی وہ میرے دو خواب ہیں ایک میں دیکھتی ہوں کہ میں تھوڑا سا اونچا بولیں جی آواز آ رہی ہے آپ کو جناب جی بھائی میرے دو خواب ہیں ایک خواب یہ ہے کہ میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں تو اتر ایسے جیسے مطلب ٹائپ کوئی لڑکی ہوتی ہے تو وہ میرے پیچھے آ رہی تھی میں اسے ڈر کے میں ذرا دور بھاگ رہی ہوتی تو وہ اچانک میرے پاس آتی ہے تو کہتی ہے کہ میری بات سنو تو میں کہتی ہوں جی کیا بات ہے تو کہتی ہے کہ مجھے فلم کا مطلب کہ نبی پار وسلم کی طرف سے اشارہ آ رہا ہے مطلب کہ میں ان کو سن رہی ہوں تو وہ مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مطلب میرے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سوچ رکھا ایک میں یہ خواب دیکھتی ہوں اور ایک میرا جو دوسرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کافی سارے سانپ دیکھے ہیں بہت کافی مطلب کہ میں جہاں بھی جا رہی ہوں نا تو جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی بلوں میں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں لیکن مجھے کچھ کہتے نہیں ہے لیکن کافی اور ایک میں بہت بڑا بہت موٹا سانپ ہوتا ہے جس کو میری بہن بعد میں مار دیتی ہے میں ڈر ہوتی ہوں اس کو مار دو اور بعد میں مطلب کہ مجھے جیسے پتا چلتا کہ خواب میں کہ کپڑوں میں سے نکل کے سانپ آ گئے یہ ہے میرا دوسرا خواب ایک یہ ہے کہ میں اکثر سے بکرا اور کرا اور پورے میں خواب میں پڑھ رہی ہوں اچھا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں یہ بتائیے کچھ پریشانیاں تو نہیں ہیں آپ کو نہیں اتنی کچھ خواب نہیں ہوئی اسٹڈی اچھا، جو ہماری روٹین کی پریشانی ہوتی ہے نماز ادا فرماتی ہیں جی اللہ کا شکر ہے نماز بھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی جناب مفتی صاحب جی اس سے پہلے بیلجیئم سے بہن نے یہ پوچھا کہ اکثر یہ خواب دیکھتی ہیں کہ بہت اونچائی پر جا رہی ہیں یا پھر بہت نیچے آ رہی ہیں اور دوسرا خواب یہ بیان کرتی ہیں کہ شور کے ساتھ یہ جا رہی ہیں اور میوزیم میں ہیں جس راستے سے جاتی ہیں اور جہاں سے آنا ہوتا ہے وہاں بڑی مشکلات ہوتی ہیں بہت مشکل سے وہاں سے نکلتی ہیں دیکھیے یہاں پر جو پہلا خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اونچائی پر جانا یہ ترقی کی جانب گامزن ہونا ہے اور نیچے آنا یہ مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ زوال کی طرف گامزن ہونا جی۔ ہے تو ان کی زندگی نشیر و افراد کا شکار ہے تو بعض اوقات ان کی زندگی میں مصائب و علام آ جاتے ہیں بعض اوقات خوشیاں آتی ہیں اور ان زندگی کا حصہ ہوتا ہے جو خواب جی۔ میں نے دکھایا گیا ہے دوسرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شوہر کہ مطلب یہ کہ شوہر کی اجازت سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جو ان کے لیے بہتر نہیں ہے یعنی شوہر کی مرضی سے جن میں جس میں ان کی مرضی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو لیکن شوہر کی مرضی سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے انہیں چاہیے کہ اس بات پر غور کریں اور اس کام سے احتیاط اس طرح برتیں اس کے بعد بہن ملاحوں سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ خواب نے ہرے پرندوں کو دیکھتی ہیں دیکھیے پرندوں کو دیکھنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ہرے پرندوں کو دیکھنا یہ اچھے مستقبل کی طرف اشارہ ہے یعنی اولاد کی طرف سے انہیں نعمتیں عطا کی جائیں گی یہاں پر اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرندوں کو علماء معبرین نے بعض اوقات اولاد سے تجویز دی ہے اچھا۔ تو پرندوں کو ہرا دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ ان کی اولاد سکھ اور چین اور سکون کے ساتھ ان شاء اللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو جی جی السلام علیکم وعلیکم جی کالر کہاں سے بات کر رہی جی۔ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ایک اور کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جنید بھائی جناب میں ہوں السلام علیکم کیا حال ہے جنید بھائی خیریت وعلیکم السلام بہت اچھا ہوں آپ ٹھیک ہے الحمد للہ میں سعودی عرب جدہ سے بول رہا ہوں خالد جناب جنید بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا پانچ چھ سال پہلے میں دیکھتا تھا کہ میں ہوا میں اٹھتا ہوں اور پہاڑوں پہ پہنچ جاتا ہوں چوٹی پہ ذرا مشکل سے پہنچتا ہوں لیکن وہ چوٹی پہ پہنچ جاتا ہوں تو پانچ چھ سال پہلے ابھی میں یہ خواب یہ تین ہفتے پہلے جو آپ کے دوسرے پروگرام میں مفتی صاحب نے حضرت بشیر صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ایک پڑھنے کے لیے کچھ دیا تھا وظیفہ انہوں نے ہاں، ہاں۔ میں پڑھتا رہا تو میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں کسی پرانے وقت میں چلا گیا ہوں تو میں دعا مانگتا تھا کہ میں کسی پرانے وقت میں یعنی میں اس وقت پہلا ہوتا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہاں۔ میں اس وقت پیدا ہوتا تو اس ہلو شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی آپ بول رہے ہیں جی میں بات سنیں بھائی صاحب میرے چار خواب ہے اچھا کہاں سے بات خواب جی کہاں سے بات کریں سپین سے اسپین سے بات کریں اچھا چار خواب ہے آپ کے تو مختصر مختصر بیان کیجیے گا بھائی صاحب بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں اچھا فرمائیے سب سے پہلے میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں سفید کلر کے پرندے دیکھے اور بہت اونچائی میں اڑ رہے ہیں اور ان کے منہ سے آواز آ رہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا چہرہ بہت پیارا ہے ماشاء اللہ ایسے یہ میں نے تجدید کے ٹائم دیکھا تھا جی۔ اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میرے گھر میں مہمان آیا ہے وہ بہت سا فروٹ لے کر آئے ہے سیب نیمبو اور کیوی اور میں کاٹ کر کھا رہی ہوں اور تیسرا میرا خواب یہ ہے یہ بھی میں نے تجدید کے ٹائم دیکھا تھا تیسرا خواب کہ میں خواب میں دیکھ ہوں دو غیبی چیزیں ہیں وہ کسی کو مار رہی ہیں تو میں پاس کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوں جب اسے مار کر ختم کر دیتے ہیں تو وہ مجھے کھا کر دونوں غیبی چیزیں لے کر جاتی ہیں ایک جگہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے وہاں لے جاتے ہیں تو وہاں پانی کے کھڑے وہاں پانی کا جو کنارا ہے وہاں کھڑا کر دیتے ہیں تو وہاں پانی میں دیکھتی ہوں لاکھوں کروڑوں مچھلی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور میں بہت بڑی بڑی مچھلی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ یا اللہ یہ کتنی پیاری جگہ ہے ایسے سوچ رہی ہوں تو اس کے بعد جو چوتھا میرا خواب ہے وہ یہ ہے وہ میں نے فجر کی نماز پڑھا جب سوئی دیکھا خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میں اپنی امی کو سورج یاسین پڑھا رہی ہوں تو اتنی مشکل سے پڑھا رہی ہوں پڑھاتے پڑھاتے نا میرا دم گھٹنا شروع ہو گیا ہے جیسے میں سانس نہیں لے سکتی تو میرے دیور کہتے ہیں چلو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں تو ان کے ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو راستے میں بہت زیادہ گندا پانی آتا ہے تو میرا جو دیور ہے نا وہ میری گردن پکڑتا ہے نا پانی میں رہے ہیں میرا سر نیچے دبا رہے پانی کے نیچے تو میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو ان سے بچا کر باہر نکل جاتی ہوں اور اسپتال پہنچ جاتی ہوں میں اسپتال والوں کو کہتی ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کیا میں بات نہیں کر سکتی جیسے میری سانپ نکل رہی ہے ہاں۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہاں۔ ہم آپ کا علاج کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو وہاں میری آنکھ گئی میری گا کچھ دیور کے ساتھ آپ کی انبن تو نہیں ہے جی دیور کے ساتھ آپ کی انبن تو نہیں ہے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے ہم بہت سکون میں آپ کا بہت شکریہ آپ نے اسپین سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں خوبت سے نزا قمر بول رہی ہوں کہاں سے بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے خوبت سے اچھا فرمائیے جی بھائی میرے نا دو ایسے خواب ہیں ہاں، ہاں۔ جو کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن مجھے ایسے سفید الٹی آئی ہے ہاں، میں نے الٹی کی ہے تو بالکل دودھ کی طرح آئی ہے اس کے بعد میرے امی ابو یہ سب فوت ہو چکے ہیں میں ان کے پاس ہوں تو مجھے تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے نا آسمان نیلا ہے اس کے اوپر یہ سورت اناس لکھی نظر آ رہی ہے اچھا ٹھیک جی ہلکی سی نظر آئی ہے اور یہ ابھی دو دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں نے مجھے وائٹ سا میرے اندر سے پھر کچھ نکلا ہے تو کوئی ایسے کوئی دور سے ملنے والے ہیں وہ ان کی مسز جو ہیں وہ جلے ہوئے گھر میں اور میں ان کی ہیلپ کر رہی ہوں مدد کر رہی ہوں ان کی میں تو مدد کے لیے میں سب کو کہتی ہوں لیکن کوئی نہیں ہے لیکن مجھے ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے اس کو اس کی مدد کرنی ہے اچھا۔ اور جی بھائی مجھے اکثر صاف آتا ہے کہ میں اپنی امی سے گلے لا کے بہت روتی ہوں یا میں اکثر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ میں چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں ہاں۔ مجھے بہت ملتے ہیں سارے جتنے اچھا، آپ کی والدہ حیات ہے نہیں میری والدہ اور والد صاحب جو ہے نا وہ بچپن سے تقریباً ساتویں آٹھویں ہو چکے بس بہن بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے نا اپنی والدہ اور والد کو جو ثواب کیا کریں آپ کا بہت شکریہ یہ بتائیے کیا بیمار تو نہیں ہیں میرا خیال ہے شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تھوڑا سا بولیں گے بہن جی جی تھوڑا سا اونچا بولیں ہاں میں کیا بات کر رہی ہوں میرا ایک خواب ہے جو مجھے پورا یاد نہیں ہے ہاں، ہاں۔ میں ایک بلندی میں بیٹھے ہوں اور بکرے ہیں کالے رنگ کے تقریباً ہاں، نو دس ہوں گے اچھا۔ تو وہ مجھے جو ہے ان کے سی ہیں درمیانے سے تو وہ جو مارنے آتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اتنا ہی یاد ہے بس اتنا ہی یاد ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں میں شہر کا نام نہیں بتانا چاہوں گی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جناب اوپی صاحب خاصی جی آزاد ہاں، میں جمع ہو گیا صاحب بھائی نے یہ پوچھا کہ سیری کے وقت میں نے یہ خواب دیکھا کہ کالا حبشی ہے جو انہیں آ کر تلقین کرتا ہے کہ من انفسکم عزیز علیہ مان تم یہ آیت جو ہے وہ بہت کرو دیکھیں یہ آیت ملک علیہ السلاط والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عیا ہوتی ہے اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنوائیں کہ آپ اپنے امتیوں پر بہت رحیم ہیں بہت کریم ہیں اور اپنی امتیوں کے معاملے میں بہت حریص ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے بھلائی چاہنے والے ہیں تو اب یہاں پر یہ آیت ان کو تلقین کرنا اس کا مطلب یہ ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو نبی کریم علیہ صلاحت اسلام سے محبت بہت زیادہ ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس محبت میں اور زیادتی ہو تو اس آیت کو بہت زیادہ پڑھا کریں اس کے بعد دوسرا خواب جو ہے اسی کنٹینیوٹی میں ہے کہ دو کتے ہیں اور ایک کتے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلاط السلام کی بارگاہ میں گستاخی کیے اسے مارتے ہیں دیکھیے یہاں سے بھی شاید خواب کی یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ صلاحت السلام سے بے انتہا محبت ہے اور اگر کوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ذرا سی گستاخی بھی کرنے کی برداشت نہیں کرتے اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا برابر بھی کوئی ایسی بات کہے جو ان کی شایان شان نہیں تو وہ کتے سے بدتر ہے اس کا مقام جو جانوروں سے بدتر ہے اللہ العالمین کے قریب کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلاط والسلام سے عشق کیجیے محبت کیجیے اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ سات وسلام کے جو دشمن ہیں ان سے بالکل دوری اختیار کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک خواجہ نے یہ بیان کیا کہ چولہے کی فیکٹری میں جاتے ہیں کھانے بہت بن رہے ہیں یہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے یہ منتشر خیالات ہیں مزید کیا فرمائی اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا کہ مارکیٹ میں جا رہی ہیں ایک لڑکی ان کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ صاحب السلام نے آپ کے لیے میسج بھیجا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اچھا فرمایا اور دوسرا یہ دیکھتی ہوں کہ سانپ جو ہے وہ بہت زیادہ سانپ ہیں اور دلوں سے باہر آ رہے ہیں تیسرا خواب یہ دیکھتی ہوں کہ سورہ بقرہ سورہ یاسین اور سورہ فلک سورہ ناس یہ پڑھ رہی ہیں اب ان تینوں خوابوں کی کنٹینیوٹی اس طریقے سے ہے کہ یہ ایجوکیشن کے سلسلے میں پریشان رہتی ہے بعض اوقات طالب علم جو ہوتا ہے اسے عام طور پر جب امتحانات قریب ہوتے ہیں کہ ذہن میں ایکسٹینشن آ جاتی ہے تو پہلے خواب کی تعبیر یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ محنت کریں ان شاء اللہ رب تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ناظرین ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ناظرین بس ایک مختصر سے وقفے کی جانب جائیں گے لیکن اس سے قبل ایک کالوں کو شامل کیے لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں ہلو ہلو سر جی میں ذاکر بات کر رہا ہوں جی ذاکر صاحب سر میں ایک خواب دیکھا ہے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جنا میں سمندر کے کنارے جا رہا ہوں اور جو ہے نا پانی مطلب یہ کہ پہلے تو ہم گھوم رہے ہیں تو ایسے ہی تو ایک دم دیکھتے دیکھتے نا پانی میرے اوپر آ جاتا ہے اور میں بھاگتا ہوں بھاگتا ہوں پر وہ پانی جو ہے نا میرے پیچھے جیسے جتنا بھی میں دور چلے جاؤں وہ پانی میں نے ضرور چھونا ہے اور اکثر میں جو ہے نا جیسے ڈر جاتا ہوں نا جیسے میں وہاں پر کنارے پہ چڑھائی پہ اچان پہ کھڑا ہوں تو وہ مجھ سے اوپر پانی آ جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے یہ بتائیے میرے بھائی کی نماز پڑھتے ہیں آپ جی پانچ ٹائم کی پڑھتے ہیں نہیں سر پانچ ٹائم کی نہیں پڑھتے اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں سر ٹھیک ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بعد کچھ اہم اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کس خطے کس ملک اور کس شہر سے ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میں ابو زبی سے بات کر رہی ہوں نسیم اختر جی فرمائیے جی میرے ایک خواب ہے دو چھوٹے چھوٹے سے ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں میرے ابو کو ایک سال ہو گیا فوٹ ہوئے اچھا۔ میرے ابو مجھے بہت پیار کرتے تھے اور مجھے خواب میں اکثر نظر آتے ہیں اور بھائی بھی میرے دو سال ہو گیا فورٹی سال کی عمر سے ان کے فوٹ ہو گئے ہیں تو مجھے وہ دونوں خواب میں بہت نظر آتے ہیں میں پڑھ پڑھ کے بھی بیٹھتی ہوں جب تک میں پڑھ کے نام رکھوں مجھے خود بھی اسکول میں ملتا کیا کیا بات بات ہے تک نہیں تو وہ مجھے خواہ میں بہت نظر آتے ہیں میں نے کہتی ہوں بھائی آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ وہ بولتے نہیں وہ چلے جاتے میں کہتی ہوں اچھا مجھے اپنے گھر پہ بھی کھا دو وہ کہتے ہیں ہمارا گھر بہت اچھا ہے مگر میں آپ کے ساتھ نہیں لے کے جاتا اچھا۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں سوئی بھی ہوں مجھے خواب میں مجھے چاہیے ہوتے ہیں انار کے پھول چاہیے ہوتے مگر میں توڑنے کے لیے جاتی ہوں بڑے بڑے انار لگے ہوتے ہیں میں انہیں توڑ کے اپنی جھولی میں لیتی ہوں تو بس یہی ہے ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا ہے جی۔ جنید بھائی جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سعودیہ سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میری تین خوابیں ہیں پہلی خواب تو یہ ہے کہ میں ایک لاٹری کا ٹکٹ لیتی ہوں اس ہاں، میں جی۔ سے میرا بیس ہزار روپیہ نکلتا ہے اچھا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پچاس ہزار جی، جی، اور آپ کو جملوں کو کہ میں نے ٹوکن لی ہے مثلا کسی چیز کو خریدنا اس کے بعد مجھے ٹوکن ملتا ہے وہاں پہ ٹوکن میں مجھے بیس ہزار نکلتا ہے اور اس کے بعد وہی کہتے ہیں کہ آپ مجھے پچاس ہزار اور دیں آپ کو گاڑی کی چابی بھی ملے گی اور یہ چار پٹیوں کا اس میں گاڑی بھی نکلے گی اور گاڑی بھی نکلتی ہے میری اچھا ماشاء اللہ ہاں جی اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ میں مارکیٹ میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے پر ایک بہت اونچا پہاڑ ہے جس کے اوپر میں چڑھ کے دیکھتی ہوں نیچے بہت سا پانی ہے اور پانی میں مچھلیاں ہیں اور پرندے موسم بہت خوش ہو رہے ہیں بہت اچھا سا موسم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تیسرا طرح خواب میرا یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور میں چھت پہ کھڑی ہوں اور کچے چاول میری نا چھت پہ میں نے دیکھے بکھرے ہوئے اور میں بولتی ہوں کہ یہ چاول کس نے پھینکے اور کیوں پھینکے ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے بس یہ تین میرے خواب بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے سعودیوں سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ میرا نام شاداب ہے سر شاداب صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں فی الحال کراچی ہوں لیکن میں آیا ہوں دبئی سے جناب میری والدہ کو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے کچھ دیتی ہیں تو وہ چیز میرے ہاتھ میں گئی ہاں. سفید کبوتر بن کے اڑ جاتا ہے اچھا دوسرا دوسری بار وہ کبوتر بنتا ہے لیکن بہت کمزور ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ بھی تازہ ہو جاتا ہے بالکل فریش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا خاص یہ ہے کہ ایک کتا ہوتا ہے بڑا کتا ہے اس کے پیچھے میں پتھر پھینکتا ہوں تو وہ جو پتھر ہے وہ چھوٹا سا کتا بن جاتا ہے اور اس کے پیٹ پہ جتنا ناک کی جگہ ہوتی ہے اتنا اس کو کھانے لگتا ہے اس کتے کو یہ دو پار ہے سر ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی ان صاحب بہن نے دوسرا خواب یہ پوچھا تھا کہ سات دنوں سے جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں تیسرا خواب پر سورہ بقرہ سورہ یاسین سورہ فلک سورہ ناس کی تلاوت کر رہی ہیں تو ان کے پہلے خواب کی تعبیر تو ان کو میں نے بتا دی ہے سانپ کا بلو سے باہر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کے خلاف سر اٹھا رہا ہے آپ کو نقصان پہ نقصانات پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے اور تیسرے خواب میں آپ کو اس کا سب بتایا گیا کہ سورہ بکرا پڑھے نبی کریم علیہ صلاحت السلام کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں میں سورہ بکرا پڑھو جس گھر میں سورہ بکرا سات روز تک پڑھی جائے اللہ تبارک تعالیٰ جتنے یعنی جنات دشمن بھی ہوتے ہیں جو مصعب و علام ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام مصعب و علام سے اس گھر کو پاک فرما دیتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سورہ بقرہ سورہ یاسین قرآن پاک کی تلاوت جی. کریں سورہ فلک سورہ علاقہ کو ان شاء اللہ جو پریشانی ہوگی دور ہو جائے گی سعودی سے خالد میں نے یہ پوچھا کہ پانچ سے چھ سال پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو یہ یعنی اڑتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے بڑی مشکل سے پہنچ جاتے ہیں پھر جی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ وظیفے وغیرہ بھی دیے والے غالباً یہ پریشان تھے ہاں۔ اس وجہ سے میں نے وظیفے دیے اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہوا میں اڑ رہا ہے یا اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر مخواہ دیکھ رہا ہے ہاں۔ تو علماء علمائے نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے احوال پر غور کرے کہ وہ زیادہ سوچتا تو نہیں ایسا تو نہیں کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ خوابوں کی دنیا میں پہلے سے پہنچ چکا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا تو یہ کام کروں گا مجھے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے خیالات میں کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے کرتا کچھ بھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو کم کرے اور زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے تو انہیں بھی یہی ترقی کی جاتی ہے اس خواب کی تعداد یہی ہے کہ سوچنے سے زیادہ کام کریں تو ان پہاڑ کی چوٹی پر بھی پہنچ جائیں گے ترقی پر بھی پہنچ جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے اسپل سے یہ پوچھا سفید کلر کے پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے زبان سے کہ ہماری نبی کا چہرہ بڑا پیارا ہے لیکن جی۔ یہاں پر یہ بڑا ہی بڑا ہی اچھا خواب ہے کہ سفید کلر کے پرندوں کا ہونا پھر ان کا منہ سے کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ بہت اچھا ہے بہت پرنور ہے چونکہ یہ عبادات بہت زیادہ کرتی ہیں اور تہجد خاص طور پر پڑتی ہیں نبی کریم علیہ سات السلام کی بڑی ہی پیاری سنت اللہ رب العالمی کی جانب سے مفرت کا وعدہ ہے انہوں نے خواب میں یہ فرشتوں کو پرندے کی صورت میں دیکھا ہے اور ان کی زبانوں میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ سات السلام کی ذات پر انوار ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو اسی ذات کے وسیلے سے قرب ملے گا ورنہ قرب نہیں ملے گا یہ چاہیے کہ درود السلام کی قسط رکھیں اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ دو غیبی چیزیں ہیں اور وہ کسی کو مار رہی ہیں اور پھر انہیں پانی کے کنارے پر لے کر جایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نقصانات انہیں پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا کوئی دشمن انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی عبادات کے سب کے غیر ان کی مدد فرماتا ہے اور یہ نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اچھا، وہاں پر کچھ مچھلیوں کا دیکھنا بڑی جی ہے ہاں، جی ہاں۔ مچھلیوں کا دیکھنا یہ تیسرا حصہ ہے یہ کہتی ہیں کہ پانی کے کنارے پر جاتی ہوں تو وہاں سے منظر تبدیل ہوتا ہے اور وہاں پر بہت چھوٹی اور بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں جتنی مچھلیاں ہوں اتنی نعمتیں ہیں تو چونکہ یہ عبادات پر ان کا زور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عبادات قبول فرمائی ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک منظر یہ بیان کیا ہے کہ ان کا دیور ان کا سر جو ہے وہ گندے پانی میں ڈبو رہا ہے یہ چونکہ انہوں نے بتایا کہ دیور سے یعنی بڑی یعنی گھر میں بڑی محبت ہے اور بالکل نہ اتفاقی نہیں تو یہ جو خواب ہے یہ شیطان خواب کہلاتا ہے اس طرح شیطان خواب میں آ کر یعنی جن جی کے درمیان محبت ہو ان کے درمیان نفرت کی دیوار لگانے کی کوششیں کرتا ہے تو یہ شیطان خواب اس کی تعبیر نہیں ہے دوسرا یہ کہ اپنی والدہ کو سوئے یاسین پڑھا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے سوئے یاسین جو ہے پڑھنی چاہیے اللہ رب العالمین جو ہے خاص طور پر اس صورت کی بڑی برکتیں ہیں اور اب یہاں پر بتایا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ انتقال فرما چکی ہیں یا نہیں اگر انتقال نہیں کیا ہے تو یہ مسائل و علام میں بہت اچھی ہے اگر انتقال کر کر چکی ہیں ان کی والدہ اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کی برکتیں ان کی والدہ کو عطا فرمایا انتقال کر جی، اگر انتقال کر چکی ہیں تو ان کی والدہ کو سورہ یاسین کی برکتیں ضرور ملیں گی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اقرا سورہ یاسیم علام کہ جب کسی کی جان کنی کا وقت ہو تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو اس کی مقصد کی دلیل ہے اب یہاں پر دوسرا اور خواب بیان کیا کہ دو غیری چیزیں ہیں اور جو ہے وہ کسی کو مار رہے ہیں اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دشمنوں سے اللہ رب العالمین نے بالکل محفوظ محفوظ فرما دیا ہے اس کے بعد سے بہن نے یہ پوچھا کہ سفید الٹی جو ہے وہ دودھ کی طرح آتی ہے اور ان کے جو والدین ہیں وہ مرحوم ہو چکے ہیں وہ خواب میں اکثر نظر آتے ہیں اور سورہ ناز بھی یہ دیکھتی ہیں یہاں پر سفید الٹی کا دودھ کی طرح آنا اس کا مطلب یہ کہ ان کی کوئی پیٹ کی بیماری تھی یا کوئی جسمانی بیماری تھی جو جس سے یہ صحتیاب ہو چکی ہے یا پھر خدا نخواستہ مستقبل قریب میں انہیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو سکتی ہے لیکن جو انتہا ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ان شاء اللہ بیماری سے شفایاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد بہن نے یہ دیکھا کہ اونچائی پر بکرے ہیں انہیں مارتے ہی چونکہ نامکمل ادھورا خواب ہے اس کی تعبیر بھی ہے مطلب جی ہاں، نامکمل ادھورا ہے تو اس کی خواب کی تعداد نہیں ہو سکتی ہے ہاں۔ بھائی نے یہ پوچھا کہ سمندر کے کنارے جا رہے ہیں تو پانی اچانک آتا ہے ان کے اوپر آ جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اب یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے یعنی پابندی سے نماز نہیں پڑھتے اب یہاں پر سمندر کے کنارے جانا یعنی زندگی میں یہ بڑھ رہے ہیں آگے اچانک پانی آتا ہے ان کے اوپر انہیں مسائل و عالم پر آ جاتے ہیں لیکن انہیں نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا نکلنے کا راستہ یہی کہ آپ نماز پنجرانہ ادا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا اس کے بعد ابو زیبی سے انہوں نے پوچھا کہ والد مرحوم اکثر خواب نظر آتے ہیں اور ان کے بہن کے بھائی بھی جو ہے وہ نظر آتے ہیں جو مرحوم ہو چکے ہیں اب یہاں پر یہ انہیں بہت یاد کرتی ہیں اس سال اس بھی کرتی ہیں اور خاص طور پر اپنے بھائی سے کہتی ہوں کہ مجھے یہاں پر لکھ چلے وہ بھائی خاموش ہوتے ہیں لیکن ایک دن آپ کو اللہ تبارک نے زندگی عطا فرمائی آپ زندگی گزارے آپ کیوں خامہ خواہ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں ابھی آپ کی زندگی ہے اللہ رب العالمین آپ کو خوشی عطا فرمائے والد مرحوم کا اور بھائی مرحوم کا خواب میں نظر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انہیں بہت زیادہ یاد کرتی ہیں ہر سے زیادہ کسی چیز کو یاد کیا جائے تو خواب میں انہیں کو دیکھا جاتا ہے اس خواب کی تعبیر صرف اتنی ہے کہ سال ثواب کریں اور جو آپ کے ساتھ ہو چکا ہے اسے بھول جائے اس سال ثواب کرتی رہے انشاءاللہ اس کی برکتیں انہیں ملتی رہیں گی اس کے بعد سعودی سے بہن نے یہ پوچھا کہ ٹوکن لیا بیس ہزار نکلتے ہیں پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ پچاس ہزار اور دے تو گاڑی بھی نکلتی ہے اور گاڑی بھی نکل جائے گی وہ نکل بھی جاتی ہے ان کے یعنی انعام میں مل جاتا ہے دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بارش بہت اچھی ہے بہت خوبصورت سی بارش ہے یہ اونچے مقام پر کھڑی ہے نیچے بارش کو دیکھ رہی ہے بڑا خوبصورت منظر ہے اور تیسرا جو خواب ہے کچے چاول کا دیکھنا ہے ان تینوں خوابوں کو ملایا جائے کنٹینیوٹی میں یہ خواب ہے تسلسل یہ ہے اس خواب کی تعبیر ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی بنیادی رسک میں اضافہ فرمائے گا آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تباہ تعالیٰ آپ کی دنیا دنیا میں برکت عطا فرمائے اور اخروی جس میں بھی اضافہ فرمائے یعنی آپ کو آخرت میں عطا فرمائے اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب آپ کو رش میں اضافہ دیا جائے تو آپ اس میں سب کے خیرات کا اہتمام ضرور کیا کریں اس کو نہ بھولیں اس کے بعد شاداب نے یہ پوچھا کہ والدہ مرحومہ جو ہے وہ خواب میں آتی کچھ دیتی ہیں لیکن ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں وہ آ کر سفید کبوتر بن کر وہ اڑ جاتا ہے اور دوسری مرتبہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن وہ بڑا ہی کمزور کبوتر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یعنی مرحوم مرحومہ خواب میں کچھ دے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نعمت ملے گی لیکن چونکہ ہاتھ سے اڑ جاتی ہے تو پہلی مرتبہ نعمت آتے آتے ہاتھ سے چلی جائے گی لیکن دوسری مرتبہ بہت مشکل سے ان کے ہاتھ کچھ لگے گا بالکل ٹھیک مفتی صاحب بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے لیکن اس شکریہ کو تھوڑا سا ہم مزید روکتے ہیں ایک آخری کالر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں آنٹی کو بجانا کل بھی کیا تھا میں نے آنٹی شاہدہ بات کر رہی ہے جن کا ہاں. بیٹا ایئر فورس نہیں نہیں نہیں بیٹا کل بھی آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے ہاں۔ نہیں نہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی ہاں۔ میرے دو بیٹے ہیں جس کی نظر زیادہ کمزور ہے جو میں نے پہلے بھی سارا پروگرام میں فون کیا تھا بیٹا بالکل ٹھیک ہے آپ کی آواز اتنی رزمبل کرتی ہے اس آواز سے ایک اور ماضی ہے وہ کال کرتی ہے جن کا بیٹا ایئر فورس میں بڑی پریشان رہتی ہیں لیکن تو ماں تو ماں ہے ہر رنگ میں ہر روپ میں ماہی ہوا کرتی ہے اچھا، اور آواز لگتی ہے اس کی جی بیٹا کیا کہنا چاہیں گے بس مجھے بہت اچھا لگتے ہو تم لوگ اللہ تعالیٰ میرے دل کرتا ہے کہ میں فون کر کے میں اپنے بیٹے کو دعائی دوں کہ اللہ تیرا بیٹا ایک بار بلند کرے آپ کا اور مفتی صاحب تو السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے مفتی صاحب ایک خواب دیکھا تھا آج سے چار پانچ دن پہلے میں جاگ رہی ہوں نا اس وجہ سے آواز بھاری بیٹا ہاں تو وہ میں دیکھا تھا کہ میرے دو بیٹے جو ہے نا بڑا بیٹا آیا کسی کی موٹر سائیکل پہ آ کے زخمی تھوڑا سا ہوا ہے تو مجھے کہہ رہا نہیں چھوٹے کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ ہاسپٹل میں تو میں روتی ہوں کہتی ہوں آپ کو چھوٹے تو نہیں آئے لیکن شکل اس کی وہ نہیں ہے بڑے کی شکل کوئی اور ہے بالکل صحیح ہاں جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت ہاں۔ شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب بہت ہی مختصر وقت بس اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں کو جسمانی لحاظ سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یہ سب کا خیرات کا اہتمام کریں استغفار پڑھیں ان کچھ بھی نہیں ہو اب جو شکریہ میں نے روکا تھا وہ میں آپ کو دوبارہ ادا کیے دیتا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائف پروگرام میں G one twenty side Karachi پہ آپ کے خطوط کے منتظر رہیں گے آخری و ناظرین میں صرف ایک بات عرض کروں گا اچھے خواب دیکھنے کی تمنا ہر شخص کو ہوا کرتی ہے لیکن کیا ہی بات ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درور پاک کی کثرت ہو تحجد کی پابندی ہو جائے اور ایک بات عرض کرتا چلو وہ کیا ہے ناظری وہ یہ ہے کہ پانچ وقت نماز کی پابندی کر لیں چار قسم کی نمازی ہوا کرتے ہیں صاحب اس دنیا میں اگر آپ ایک تائران نگاہ ڈالیں تو چار قسم کی نمازی آپ کو نظر آئیں گے ایک ٹھاٹ کا نمازی ایک آٹھ کا نمازی ایک کھاٹ کا نمازی ایک تین سو ساٹھ کا نمازی اب آپ پوچھتے ہوں گے کہ جنید نے یہ کیا اصطلاح پیش کی ہے تو ٹھاٹ کا نمازی تو ناظرین وہ ہے جو پانچ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرض ہے جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے ٹھاٹ کا نمازی آٹھ کا نمازی ناظرین وہ ہے جو صرف جمعے کے جمعے اٹھتا ہے بہت اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے بہت پرہزگار سمجھتا ہے اور بہترین کپڑے پہن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صرف جمعے کے جمعے حاضر ہوا کرتا ہے کھاٹ کا نمازی ناظرین وہ وہ ہے کہ جب اسے کوئی جنازہ نظر آ جاتا ہے تو بس خوف خدا کے مارے جو ہے اس جنازے کی نماز میں شامل ہو جایا کرتا ہے اور تین سو ساٹھ کا نمازی وہ ہے جس کو پورے برس نماز کی فکر نہیں ہوتی لیکن جب عید الفطر آتی ہے اور عید الاضحیٰ آتی ہے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے سو کون حق ادا کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو تین سو ساٹھ کا نمازی مت بنائے اپنے آپ کو کھاٹ کا نمازی مت بنائیں اپنے آپ کو آٹھ کا نمازی مت بنائیں بلکہ اپنے آپ کو ٹھاٹ کا نمازی بنائیں کیونکہ یہ ٹھاٹ کا نمازی جو ہوتا ہے ناظرین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ممتاز ہوا کرتا ہے اور کیا ہی بات ہو کہ ہم جب سوئیں رات کو تو سلے اللہ کہتے ہوئے سوئیں نماز ادا کرتے ہوئے سوئیں دونوں پاک کی کثرت کرتے ہوئے سوئیں استغفار کی تصویر پڑھتے ہوئے سوئیں اور جب انشاءاللہ اللہ رات کو خواب آئیں گے تو میرا ایمان ہے ناظرین کہ اس خواب میں ہم گمد خزرہ کے نظارے کریں گے اس خواب میں انشاءاللہ ہم بیت اللہ کے نظارے کریں گے اس خواب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی زیارت کریں گے اور اس خواب میں ہمیں وہ وہ بشارتیں سنائی جائیں گی جس کا انتظار ایک مسلمان کو ہوا کرتا ہے اللہ کرے ناظرین کہ ہم تمام لوگ اس فلسفی کو سمجھ لیں کہ دراصل بہت سے لوگ تو کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آنکھ بند کرتے ہیں تو کائنات ان کے سامنے کھل جایا کرتی ہے اجازت دے کے میزبان محمد جنید اقبال ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر اللہ حافظ